حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام اور نظم آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام مسعود ہے اور سلسلہ نظم یوں ہے ابن مسعود بن غافل بن حبیب بن شم شمق بن مخزوم بن صالح ساحلہ بن کاہل بن حارث بن تمیم بن سعد ابن حزیل ابن درکا بن الیاس بن مضر بن نظار بن عدنان آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن ہے اور آپ مکہ مکرمہ کے والے ہیں آپ کے والد کا زمانہ جاہلیت ہی میں ہو گیا تھا البتہ والدہ محترمہ اسلام لائی والدہ کا نام ام عبد ہے اور والدہ کی طرف سے یوں ہے عبداللہ ابن ام عبد بنت والدہ کا نام ام عبد ہیں اور والدہ کی طرف سے نصبیوں ہیں عبداللہ ابن ام عبد بنت وو بنت سوا بنت ساحلتا بنت کاہل بنت حارث بن تمیم بن سعد بن حزیل اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام ہند بنت عبد بن تلحار بن دہخرا دہرتا بن کلاب اور ان کا تعلق قبیلت قبیلہ بنی زہرا سے ہے آپ کی کنیت آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے القمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو عبد الرحمن میرے بچہ پیدا ہونے سے پہلے رکھ دی تھی چنانچہ جب آپ کا لڑکا ہوا تو اس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا اور اسی طرح آپ کی کنیت والدہ کی طرف نصب کرتے ہوئے ابن ام عبد بھی ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا دیدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں یعنی اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ خوشبو کی خرید و فروخت کے سلسلے میں مکہ آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوشبو اور اطریات کی تجارت کیا کرتے تھے میں ان کے پاس پہنچا وہ اس وقت زمزم کے کنویں کے پاس تھے خریداری کی گفتگو کے لیے ہم بھی وہیں بیٹھ گئے اتنے میں دیکھا کہ ایک صاحب باب الصفا سے داخل ہوئے نہایت گورا رنگ جو سرخی لیے ہوئے تھا سامنے کے دانت بڑے چمکیلے سینے سے ناف تک باریک بالوں کی دھاری ہتیلیاں گوشت سے بھری ہوئی گھنی سفید لباس میں ملبوس اور چہرہ چودھویں چاند کی طرح چمکدار داہنی جانب ایک خوبصورت کمر لڑکا تھا اور پیچھے ایک خاتون جو اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے تھی تینوں حجر اسود کے پاس آئے اور انہوں نے بالترتیب ترتیب اس کو بھوسا دیا پھر سات مرتبہ بیت اللہ کے چکر لگائے اس کے بعد رکن یمانی کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہی قیام کیا رکو کیا ہم نے مکہ میں یہ نئی بات دیکھی تھی جو بڑی عجیب معلوم ہوئی تھی ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ابو الفضل یہ دین ہمارے لیے نیا ہے جس کو ہم نہیں جانتے عباس رضی اللہ تعالیٰ بولے ہاں آپ لوگ اس کو نہیں جانتے ہو یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ جو لڑکے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں اور جو عورت ہے وہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ آپ کا جسم بہت ہلکا پھلکا تھا اور آپ نہیں فل تھے ابن ادبا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں فل جسم اور چھوٹے خط کے مالک تھے رنگ گندمی مائل تھا اور خزائب نہیں لگاتے تھے اسی طرح امام عامش ابراہیم نقفی سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے اور بہت ذکی تھے ابن حضائمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندمی رنگ کے تھے بدو معلوم ہوتے تھے بہت ہلکا سا جسم تھا ابن مریم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کانوں کے اوپر آتے تھے اور ایسے چپکے ہوتے گویا ان کو شہد سے بنایا گیا ہو اور پیچھے کی طرف سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال گردن تک پہنچتے تھے اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو آپ اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کر لیا کرتے تھے قبیلہ عرب میں عزت کا بڑا ذریعہ شعر و شاعری تھا قبیلے کا لیڈر وہی ہوا کرتا تھا جو اچھے شعر کہتا آپ کا تعلق قبیلہ حزیل سے ہے اس قبیلے میں بہت سے شاعر گزرے ہیں آپ کے قبیلے کے شعراء کے اشعار کو مختلف کتب میں جمع کیا گیا ہے ان کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ان کو درسا درسن درسن درسن پڑھا جاتا ہے چنانچہ امام اسممی نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے اشعار الح ان اشعار الحزلیین کا درس لیا اس کے علاوہ عرب کا مشہور قبیلہ بنو لحیان بھی قبیلہ حزیل ہی کی شاخ تھا ان وجوہ سے اس قبیلے کا معزز قبائل میں شمار ہوتا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی قبیلہ حزیل ہی سے ہے جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام ہند بنت عبد الحارث بن زہرہ بن کلاب ہے اور ان کا تعلق بنی زہرہ کے قبیلے سے ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسعود کے والد مسعود بعد میں قبیلہ بن زہرہ کے عبد بن حارث بن زہرہ کے حلیف بنے اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ حزیل کا بنی زہرہ کے حلفہ میں شمار ہوتا ہے واقعہ قبول اسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا دلچسپ واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی جوانی کی عمر کا لڑکا تھا اور اغبا ابن ابی معید کی بکریاں چراتا تھا عربوں کی یہ تہذیب بہت قدیم تھی اور برسوں سے چلی آ رہی تھی کہ بچہ خواہ اونچے گھرانے کا اونچے طبقے کا ہی کیوں نہ ہو یا نچلے طبقے کا ہی کیوں نہ ہو اس سے عموماً بکریاں ضرور چرواتے تھے کیونکہ اس سے صبر اور مشقت سہنے کی عادت اور جفاک پیدا ہوتی تھی تقریباً تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی انہی سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بکریاں چراتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے تھے اس وقت ایک دفعہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ دونوں مشرقین سے بھاگ کر آئے تھے آپ حضرات نے مجھ سے فرمایا لڑکے تمہارے پاس کچھ دودھ ہوگا جو ہمیں سیراب کر سکے میں نے جواب دیا کہ یہ بھیڑے یہ بھیڑیے میرے پاس امانت ہیں اس لیے میں آپ دونوں کو دودھ نہیں پلا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی ایسی بکری ہے جسے نر سے واسطہ نہ پڑا ہو جی ہاں ہے چنانچہ ایک ایسی بکری میں ایسی بکری میں آپ دونوں کے سامنے لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھا اور تھن پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی تو تھن سے دودھ بھر گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسا پتھر لے کر آئے جس کے بیچ میں گڑھا تھا انہوں نے اس میں دودھ دھویا یہ دودھ رضی اللہ تعالیٰ اور میں نے دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو حکم دیا سکڑ جا اور وہ سکڑ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے اس دعا کی تعلیم دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تم تو تعلیم یافتہ لڑکے ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس واقعے کا بڑا اثر ہوا اور آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے سبب میں نے آپ کی زبان سے ستر صورتیں حفظ کر لی تھی آپ کا شمار سابقین الاولین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ رضوان علیہ میں ہوتا ہے جو السابقون الاولین کہلاتے ہیں یعنی جو بالکل شروع میں اسلام لے آئے تھے چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے جب صرف پانچ افراد مسلمان ہوئے تھے اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ان کو ملا کر اسلام لانے والے جملہ چھ ہو گئے تھے اس لیے خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے چھٹا مسلمان دیکھا ہے جبکہ ہمارے علاوہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں تھا وہ صحابہ جو سابق الاولین کہلاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہیں جس سے ان حضرات کی عظمت صاف ظاہر ہوتی ہے اور ان کے لیے اس آیت میں جنت کی بشارت بھی ہے ترجمانی اس طرح ہے اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب امت سے سابق اور مقدم ہیں اور باقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے میں ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوئی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے سورہ توبہ آیت نمبر سو پارہ گیارہ ترجمہ معفوظ معروف القرآن جلد چاروں اسی طرح ایک روایت میں یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار الارخم داخلے, داخلے سے قبل ہی مسلمان ہو گئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں اعلانیہ قرآن شریف کی تلاوت کی اور با آواز بلند لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا ورنہ اس وقت تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ چھپ چھپا کر اور آہستہ آہستہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اس اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ اب تک قرآن کو قریش نے بالکل سنا ہی نہیں اور کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس پر پورا کرے اور قریش کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے اور وہ سنے تاکہ اس سے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہو سکے اس پر فوراً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خدا کی قسم اب تک قریش نے قرآن نہیں سنا اور میں جا کر ان کو قرآن سناؤں گا صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کفار کچھ نہ کر دیں ہم جا ہم چاہتے ہیں کہ ایسا آدمی ان کو جا کر قرآن جس کا قبیلہ اور خاندان بڑا ہو اور اس کا قبیلہ اس کی حمایت کرے تاکہ وہ ان مشرقین کے دست ستم سے محفوظ رہے اور کفار اس کو نہ مار سکے لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں ضرور جاؤں گا اور ان کے سامنے زور سے قرآن پڑھوں گا تاکہ وہ سن لے چنانچہ اگلے دن چاشت کے وقت جب کفار ایک جگہ جمع تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پھر بعد میں الرحمن علم القرآن سے پڑھنا شروع کر دیا کفار نے آپ کو مڑ کر دیکھا اور آپس میں کہنے لگے کہ آج یہ ابن ام عبد کیا کہہ رہا ہے اور سب سننے لگے ایک آدمی بولا کہ یہ تو اس قرآن کو پڑھ رہا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کفار کا یہ سننا تھا کہ فوراً حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا اور اس قدر مارا کے چہرہ ورم کر آ گیا لیکن کفار کی اس اذیت رسانی سے آپ کے اندر اور جوش اور جذبہ پیدا ہوا اور آپ ان کے مارنے کے باوجود مسلسل قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کو جتنا پڑھنا تھا پڑھ کر واپس صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پاس آئے صحابہ نے آپ کے چہرے پر ضربات کے آثار دیکھے تو کہا کہ اسی لیے ہم ڈرتے تھے کہ کہیں تمہیں مارنے نہ لگ جائے آپ نے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے ان دشمنوں کے سامنے میرے لیے قرآن پڑھنا اور آسان ہو گیا ہے اور اگر تم چاہو تو کل میں پھر اسی طرح ان کے مجموعے میں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کروں گا لوگوں نے کہا بس اس قدر کافی ہے کہ جس کا سننا وہ ناپسند کرتے تھے اس کو تم نے بلند آواز کے ساتھ ان کے کانوں تک پہنچا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو سات خاص رفا اور وزرا عطا کیے جاتے ہیں مگر مجھے چودہ دیے گئے اور وہ یہ ہے حمزہ ابو بکر عمر عثمان علی جعفر حسن حسین عبداللہ بن مسعود ابو ذر مغداد حذیفہ عمار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہجرت حبشہ مشرقین کے خلم استبداد سے استبداد کی جب کوئی حد نہ رہی اور مشرقین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو متفقہ طور پر مسلمانوں کو ایزا پہنچانے پر تل گئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا تاکہ جو مسلمان نئے نئے اسلام میں آئے ہیں اسلام سے پھر جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین میں پھیل جاؤ یعنی چلے جاؤ انخریب قریب اللہ تمہیں جمع کرے گا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم کہاں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا وہاں اور اشارہ حبشہ کی سرزمین کی طرف تھا حبشہ کے فرما نروہ کو نجاشی کہتے ہیں اور اس کے عدل و انصاف کی شہرت تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانساران اسلام تھے وہ ہر طرح کی تکلیف جھیل سکتے تھے پھر بھی ان کا پیمانہ صبر لبریز نہ ہوتا لیکن مکہ مکرمہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ممکن نہ تھا اسی سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا حبشہ کی طرف دو ہجرتیں ہوئی پہلی ہجرت اس میں گیارہ مرد اور چار عورتیں شامل تھیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں انہوں نے بھی ہجرت کی وہ چار عورتیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ان کے اسماع گرامی یہ ہیں رخیہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہلت سہلتا بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ زوجہ ابو خزیفہ بن ادبا ام سلمہ بن ابو میاں زوجہ ابو سلمہ اور چوتھی لیلہ بنت ابی حشمہ بن ربیہ اور گیارہ مرد تھے جن کے نام اس طرح ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حضیفہ بن اقبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاعد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن مضعون مضمون مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بن ابی رحم العامری یا بن امر العامری اور گیارہویں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے مہاجرین اول کی تعداد اور ان کے تعین میں اختلاف ہے شروع کے نو افراد میں تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ شریک ہجرت رہیں البتہ باقدی فرماتے ہیں کہ باقیہ تین افراد بھی شریک رہے ہیں اور ان کے نزدیک ابو سبزہ جو دسویں نمبر پر ہیں ان کے علاوہ حاطب بن عمرو بھی شریک ہجرت تھے اس طرح ان کے نزدیک شرکا کی تعداد بارہ ہو جاتی ہے لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرکا ہجرت کی تعداد گیارہ بتائی ہے اور یہ ذکر کیا ہے کہ ابن اسحاق نے مردوں میں دس آدمیوں ہی کے نام لیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہجرت اولا میں نہیں بلکہ ہجرت ثانیہ میں شریک تھے اور دسویں فرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ابو سبزہ ابو سبرتا ہے فتح الباری جلد نمبر سات صفحہ نمبر ون ایٹی نائن لیکن ابن سعد نے انہی تمام مہاجرین کا نام لیا ہے جن کو واحدی نے ذکر کیا ہے یعنی مذکورہ اسما میں سے تمام حضرات جو بارہ بنتے ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا گیا ہے اور طبقات ابن میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حفشہ کی طرف دو ہجرتیں کی ہیں ان دو ہجرتوں کا واقعہ یہ ہے کہ رجب پانچ ہجری میں جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں مقیم ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد حبشہ میں افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ اسلام لے آیا جب یہ خبر وہاں پہنچی تو سب مہاجرین نے واپس مکہ کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی اس لیے بعض تو فوراً حبشہ چلے گئے اور بعض چھپ چھپا کر مکہ آ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپا کر مکائے اور چند دن قیام فرما کر دوسری بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی فتح الباری جلد نمبر سات صفحہ نمبر ون ایٹی نائن دوسری ہجرت اس وقت اس دفعہ مشرقین نے پہلے سے زیادہ ستانا شروع کر دیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دوبارہ حبشے کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی دوسری ہجرت میں مہاجرین کی تعداد اسی افراد سے زائد تھی خود حضرت عبداللہ ابن مسور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اسی افراد کو نجاشی کے پاس بھیجا میں حضرت جعفر ابو موسا ابن حشام عبداللہ بن عرفت عثمان بن مضون وغیرہ تھے اور قریش نے عمرو بن آس جو اب تک اسلام نہ لائے تھے اور امارہ بن ولید کو ہدیہ دے کر حبشہ بھیجا تو وہ دونوں نجاشی کے پاس آئے جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو سجدہ کیا اور دونوں جلدی جلدی کر کے ایک نجاشی کے دائیں اور دوسرے بائیں بیٹھ گئے پھر اس سے کہا کہ بے شک کچھ قوم ہمارے چچا زادوں میں سے تمہارے ملک میں آ گئی ہے جس نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا ہے نجاشی نے پوچھا وہ کہاں ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے وطن میں ہیں ان کو بلوانے کے لیے کسی کو بھیجیے تو نجاشی نے ان کو بلوایا جب وہ تو تو جعفر نے نے کہا کہ آج کا خطیب میں ہوں تمام مسلمانوں ان کی بات مان لی تو جعفر نے بادشاہ کو سلام کیا لیکن سجدہ نہ کیا لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا کہ ہم سوائے اللہ عز و جل کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کرتے تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کے لیے سوائے اللہ کے ہم سجدہ نہ کریں اور ہمیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہاری مخالفت کرتے ہیں نجاشی نے کہا تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو جواب دیا کہ ہمارا کہنا وہی ہے جو اللہ کا فرمان ہے کہ وہ عیسیٰ اللہ کی روح ہے اور اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے کماری مریم جس کو دنیا کی کوئی رغبت نہ تھی اور جس کو کسی انسان نے نہ چھوا تھا پر نازل کیا نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا پھر کہا اے حفشا کی قوم اے علماء و علما و صوفیہ تم کیا کہتے ہو مجھ کو تو جعفر نے جو کچھ کہا برا معلوم نہیں ہوتا اور حضرت جعفر سے کہا مرحبا ہے تم کو اور جو تمہارے ساتھ آئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ وہی ہیں جن کو ہم انجیل میں پاتے ہیں اور یہ وہی اللہ کے رسول ہیں جس کی عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی تم لوگ جہاں چاہے رہو اور خدا کی قسم اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو میں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس ضرور آتا اور ان کے جوتے اٹھاتا اور ان کو وضو کراتا اور دوسرے یعنی مشرقین لوگوں کو ہدیہ واپس کرنے کا حکم دیا تو ان ہدیوں کو لوٹا دیا گیا تیسری ہجرت ادھر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد کے اضافے کے ساتھ مصائب اور تکلیفات میں بھی اضافہ ہونے لگا یہاں تک کہ مشرقین مکہ کے خاص خاص لوگوں کے مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ تمام مسلمانوں کا زور ٹوٹ جائے کیونکہ مشرقین مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے بہت پریشان تھے اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد کوئی فیصلہ کر کے اس پر عمل کر لیا جائے ورنہ جب مسلمان زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ان تمام وجوہات سے انہوں نے مسلمانوں کے مصائب میں حد اضافہ کر دیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا تاکہ بلا مزاحمت دین کے احکام ادا کر سکے چنانچہ جب جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا چھپ چھپا کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی جب تمام مسلمانوں کی ہجرت کی خبر حبشہ پہنچی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہیں تشریف رکھتے تھے انہوں نے بھی ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کو مامن کا ارادہ کر لیا اور ہجرت کر کے ایسے وقت مدینہ پہنچے کہ بدر بالکل تیار تھا یہاں تک کہ اس میں شریک ہوئے اور جنت کی خوشخبری حاصل کی اور بخیہ مہاجرین حبشے میں سے تقریباً تیس سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مکہ پہنچے ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو تین ہجرتیں کرنے کی فضیلت حاصل ہے یہ وہ ہجرتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی ہے یہ وہ ہجرتیں ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی ہے اسی وجہ سے آپ کو ز حجرات حجرات یعنی تین ہجرتوں والے کہا جاتا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں سلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہم کو جواب جواب سلام دیتے تھے لیکن جب نجاشی کے پاس سے لوٹے اور ہم نے بحالت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جواب نہیں دیا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے یعنی نماز کی مشغولیت کی وجہ سے اب نماز میں سلام کا جواب دینا جائز نہیں رہا مواخات مہاجرین میں جب مکہ مکرمہ سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواقع یعنی بھائی بنا لینے کا تعلق قائم کر دیا انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر عیسار کی عجیب و قریب مثالیں قائم کی انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو اپنے تمام سامان کا آدھا حصہ دے دیا کرتا تھا یہاں تک کہ بعض انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کیا کہ ان کے پاس دو بیویاں تھیں تو انہوں نے ایک کو طلاق دے کر دوسرے بھائی مہاجر کے نکاح میں دے دیا کئی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواقعات قائم فرمائی چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام کیا آپ کے لیے مکان کا دیا جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت فرما کر مدینہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بائی بھائی حضرت اطبا بن مسعود کو رہائش کے لیے زمینیں عطا کی تھی جو مسجد نبی سے متصل مسجد کی پشت پر واقع تھی اور بنو زہرہ کے افراد کو بھی کچھ زمینیں عطا کی تھی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی زمین سے متصل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کے درمیان حد بندی کر دی تھی ایک دفعہ بنی زہرہ کے قبیلے کے کسی فرد نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا ابن اے ابن ام عبد ہم سے دور چلے جائیے اور یہاں نہ رہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کو برکت نہیں دیتا جو ضعیف اس جو ضعیف کو اس کا حق نہ دے ایک واقعہ حضرت ام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ مروی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسواک لانے کے لیے درخت پر چڑھنے کا حکم دیا جب آپ چڑھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہسنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم ایسے شخص یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہستے ہو حالانکہ ان کی پڈلیوں کا وزن قیامت کے دن میزان عدل پر جبل احد سے بھی بھاری ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس انتہائی سادہ لیکن نہایت ہی صاف ستھرا ہوا کرتا تھا اور عموماً آپ سفید کپڑے پہنا کرتے تھے چنانچہ نفی جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بہترین تھے سفید کپڑوں کو پہننے کے اعتبار سے اور اچھی خوشبو لگانے کے اعتبار سے خوشبو کا شوق بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو خوشبو کا بہت شوق تھا اور اگر کوئی آپ کو کسی وجہ سے نہ دیکھ سکتا تو وہ آپ کو آپ کی خوشبو لگانے کی وجہ سے پہچان لیا کرتا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں خوشبو کے جھونکے کے سبب پہچان لیا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اہتمام حضور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تقریر فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دروازے تک پہنچتے پہنچے تھے انہوں نے جب یہ سنا تو اپنے آقا کی تعمیل ارشاد میں فوراً وہیں دروازے پر بیٹھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن مسعود وہیں دروازے پر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابن مسعود تم آگے آ جاؤ